اجنبی آنکھیں کرشن چندر چہرے پر اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں جیسے اس کا سارا چہرہ اپنا ہو اور آنکھیں کسی دوسرے کی جو چہرے پر پپوٹوں کے پیچھے محسور کر دی گئی ہو اس کی چھوٹی نوکدار ٹھوڈی پچکے لبوں اور چوڑے چوڑے کلوں کے اوپر دو بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں بڑی عجیب سی لگتی تھی پورا چہرہ ایک چالاک ذہین شاطر خود غرض اور کمینے آدمی کا تھا ایسا چہرہ جو پینتیس برس بعد اکثر ان انسانوں کے ہاں ملتا ہے جو نوجوان ہوتے ہی غلط دھندوں میں پڑ جائیں اسی لیے مجھے اس کی آنکھوں سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی معلوم نہیں کہاں سے چرائی تھی ظالم نے یہ آنکھیں میں اس کی دکان پر اپنی کمیز سلوانے گیا تھا کولوون میں اس کے کپڑوں کی بہت اچھی دکان تھی باہر تختہ لگا تھا کہ یہاں جوڑا چوبیس گھنٹے میں تیار کیا جاتا ہے تختے نے مجھے دکان کے اندر جانے پر مائل کیا ایک تو یہ تھی وجہ دوسری وجہ تھا اس کا نام جو تختے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا پراپرائٹر بی ڈی اسرانی وہ بی ڈی اسرانی تھا اور میں جی ڈی اسرانی ناموں کی مماثلت نے بھی مجھے اس دکان کے اندر جانے پر مجبور کر دیا وہ عمدہ کپڑے پہنے منہ میں لمبا سگار دابے ہاتھوں میں ہیرے کی دو انگوٹھیاں پہنے بڑھیا تمباکو کا خوشگوار دھواں چھوڑتے اپنی کشادہ دکان میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا پہلے تو اس نے میرا کوئی خیال نہیں کیا لیکن آرڈر لیتے وقت جب اس نے میرا نام معلوم کیا تو خوشی سے چونک پڑا ہم دونوں سندھی تھے اور ایک ہی ذات والے اور یہ ہانگ کانگ تھا وطن سے اس قدر دور چند منٹوں میں ہم ایک دوسرے سے اتنے گھل مل گئے جیسے برسوں کے دوست ہوں اس نے مجھے رات کے کھانے پہ اپنے گھر آنے کی دعوت دی جو میں نے فوراً قبول کر لی پھر میں نے اپنی ایک تکلیف بھی اس کے ساتھ بیان کی میں کینت ہوٹل میں ٹھہرا تھا بامبے کے نمائندے کی حیثیت سے ہانگ کانگ آیا تھا یہ ایک سستا قسم کا تھا ایک ساتھ چوری ہو گئی ہے بدقسمتی سے ان میں میرا کمرہ بھی شامل تھا میرے دونوں سوٹ کیس چوری ہو گئے اور ٹائپ رائٹر بھی پولیس تحقیقات کر رہی تھی کرے گی اور کرتی رہے گی مگر مجھے دو دن بعد بمبئی لوٹنا تھا آبزرور کے ایڈیٹر نے فوراً واپس آنے کے لیے تار دیا تھا ہانگ کانگ میں میرا کام بھی ختم ہو چکا تھا اب مجھے بمبئی پہنچ کر وہاں سے فوراً بی ڈی اسرانی سے کہا مگر اب اس کے عوض میں صرف اپنا چیک پیش کر سکتا ہوں وہ بھی ہندوستان کے بینک کا کتنی رقم چاہیے اس نے پوچھا پانچ سو روپے ضرور بی ڈی اسرانی نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا میرے ساتھ چلو میں ابھی بینک سے اپنی گارنٹی پر اپنا چیک کیش کرائے دیتا ہوں یا خود رقم دے دوں گا یہاں ہم سندھیوں کا اپنا ایک بینک بینک ہے دا سندھی مرچنٹائل پانچ منزلہ عمارت میں واقع تھا بی ڈی اسرانی نے مجھے بتایا کہ بینک کی عمارت کا مالک وہی ہے گیارہ ہزار روپے کرایہ ہر مہینے آتا ہے وہ بینک کا ڈائریکٹر بھی ہے پانچ سو روپے دلوا کر اس نے مجھ سے کہا کہ شام کے ٹھیک چھ بجے میری دکان پر آ جانا گھر جانے سے پہلے تھوڑا گھوم پھر لیں گے میں شام کے ٹھیک چھ بجے اس کی دکان پر پہنچ گیا وہ پہلے ہی سے میری راہ دیکھ رہا تھا دکان کے ملازموں کو ہدایت دے کر وہ میرے ساتھ باہر نکلا دکان کے باہر بادامی رنگ کی ایک مرسیڈیز کھڑی تھی ہم اس میں بیٹھ گئے وہ موٹر بہت تیز چلا رہا تھا مگر گاڑی کے بریک بہت عمدہ تھے اس کا چہرہ چھوٹا مگر جسم بہت مضبوط تھا خاص طور پر اس کے ہاتھ بڑے مضبوط اور بالوں سے بھرے دکھائی دیتے خوبصورت جوڑے کے اندر اس کا جسم ضرور کسی بن ماس یا گوریلا کا رہا ہوگا وہ راہ چلتے چلتے سیٹی بجاتا کسی خوبصورت چینی لڑکی کے قریب جا کر اپنی تیز موٹر ایک دم سے دھیمی کر کے اس سے چینی زبان میں کچھ کہتا اور پھر ہنس کر آگے چل دیتا اس کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ ناشائستہ فکرے کس رہا ہے کسی چینی لڑکی سے پٹے نہیں اب تک میں نے پوچھا یہاں کس میں ہمت ہے جو اسرانی کو پیٹے یہ گلی میری ہے اچھا تمہاری کیسے ہے اس گلی کے سب گنڈوں کو میں جانتا ہوں یہاں میرے دو جوا خانے چلتے ہیں دیکھو گے ہاں دیکھ لیں گے سامنے کراکری کی دکان پچھواڑے جوا خانہ دونوں کے درمیان جائے حاضر کا ایک لمبا کمرہ جن کے اندر دو ادھیڑ عمر کے چینی چھوٹے چھوٹے تولیے لیے کھڑے تھے وہ اسرانی کو تو پہچانتے ہی تھے اس لیے مجھے جوا کھانے جاتے ہوئے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا مگر دوسرے گراہکوں کے لیے کوڈ ورڈ تھا اس جوا کھانے میں وہی جا سکتا تھا جسے وہ خفیہ لفظ معلوم ہو ورنہ بس حاجت دور کرے اور واپس ہو جائے میں ہر کام بڑے اسٹائل سے کرتا ہوں بی ڈی اسرانی نے مجھے اپنا جوا خانہ دکھاتے ہوئے کہا عمدہ سجے ہوئے دس کمرے بے آواز گالیچے خاموش مو بیرے نازک اندام چینی لڑکیاں جام پیش کرتی ہوئیں اور امیر گاہک یہاں یہاں ہائی کلاس جوا چلتا ہے صرف گنے چنے گراہک آتے ہیں روز رات کو ڈھائی تین ہزار ڈالر مجھے یہاں سے ملتا ہے باہر کروکری کی دکان بھی اچھی چلتی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے میں نے اس سے کہا یہاں تو خلیفہ ہارون رشید کی طرح تالی بجانے کو جی چاہتا ہے کون خلیفہ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر پوچھا اس کی آنکھیں مجھے اس وقت بڑی معصوم اور بھولی سی معلوم ہوئی ارے کچھ نہیں میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا بمبئی میں میرا ایک دوست ہے وہ مجھے اس وقت یاد آ گیا جب وہ کوئی اچھی جگہ دیکھے تو تالی پیٹنے لگتا ہے کیا بچپنا ہے اس نے مجھ سے کہا اور لمبا سگار اپنے منہ میں لے کر اس کا خوشگوار دھواں میرے منہ پر پھینکنے لگا جوا کھیلو گے اس نے پوچھا نہیں میں نے جواب دیا وہ مجھے لیے باہر آ گیا اور دوسرا جوا خانہ دکھا کے وہ مجھے ٹی ہاک اسٹریٹ لے کے گیا وہاں بھی سب لوگ اسے جانتے تھے ان کے چہروں سے لگتا تھا جیسے اس سے ڈرتے بھی ہوں یہاں میرا ایک چنڈو خانہ ہے اس رانی نے مجھ سے کہا کیا ابھی تک ادھر چنڈو خانے موجود ہیں میں نے اس سے پوچھا ہانگ کانگ میں تو ہیں ادھر سنا ہے نہیں رہے اس رانی نے منہ سے اپنا سگار نکال کر ادھر یعنی چین کی طرف اشارہ کیا خانے کی فضا مجھے بڑی بھلی معلوم ہوئی اچھا انتظام تھا حرد پہلو چینی شمدان ہر پہلو پر رنگدار جھالریں لٹکتی ہوئی چھوٹے چھوٹے پیالوں میں انواع اقسام کی منشیات اور ترچھے پپوٹوں والی حسینائیں جو نشال لا سکتی تھیں یہ چنڈو خانہ بھی حشد پہلو تھا ہر کمرہ ایک مرکزی ہال میں نکلتا تھا جس میں چند چینی ساجندے بیٹھے تھے اور ایک چینی رکاسا ٹھمک ٹھمک کر ناچ رہی تھی میکاؤ سے منگائی گئی ہے اسرانی نے مجھے بتایا دو سو ڈالر روز پر کیسی ہے اچھی ہے ملو گے نہیں ٹھیک تمہاری مرضی باہر آ کر ہم اس کی مرسڈیز میں اڑ گئے اس نے بتایا کہ پورے کالوون میں ٹی ہاک کا چنڈو کھانا سب سے بڑھیا ہے رات کو پانچ سات ہزار ڈالر کی گراہ کی ہوتی ہے دن کو بھی دو ڈھائی ہزار کی ہو ہی جاتی ہے ونڈرفل بزنس اور کپڑے کی دکان میں نے پوچھا ارے وہ تو ایک سائن بورڈ ہے وہاں سے کیا ملتا ہے آج کل سیدھا دھندا کر کے کون جی سکتا ہے کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو اس نے مجھ سے کہا اس میں کیا شبہ ہے میں نے جواب دیا پھر وہ مجھے ایک کہبہ خانے میں لے کے گیا میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ دراصل مجھے اپنی سلطنت دکھا رہا تھا غریب سندھی آج سے پینتیس برس پہلے دو سو ڈالر لیے ہانگ کانگ آیا تھا آج اسی بی ڈی اسرانی کا شمار ہانگ کانگ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے ایسے ایسے میرے چھ ہیں اس نے پہلا کوہبا خانہ دکھاتے ہوئے کہا کوئی لڑکی پسند آئی نہیں کیا تم کو لڑکیاں پسند نہیں ہے تو ہے تو صحیح مگر اپنے گھروں میں کیا مطلب اس نے پھر انہی حیرت زدہ معصوم نگاہوں سے میری طرف دیکھا جو اس کی بڑی بڑی روشن اور سیال پتیلوں سے چھن کر آ رہی تھیں اس لمحے وہ نگاہیں بہت پاکیزہ تھیں سردیوں کی پہلی برف کی طرح میرے چہرے پر گر رہی تھی میں نے تشریح کرنا مناسب نہ سمجھا صرف اتنا کہا کہ میرے لیے ہانگ کانگ اور کلکتہ یا بمبئی کے کہبہ خانوں میں کوئی فرق نہیں اگر کوئی فرق ہے تو محض ظاہری سجاٹ یا پھر چہرے کی ظاہری ساخت میں وہاں لڑکیاں بھارتی ہیں یہاں چینی اور کوئی فرق نہیں او میں سمجھ گیا تم کو فوراً مال پسند ہے ایمبیسی روڈ پر جو میرا برا تھل ہے اس میں باہر کا مال بھی ملتا ہے ابھی تم کو ادھر لے چلتا ہوں ادھر ایک نئی چھوکری آئی ہے اس اس کو ذرا دیکھ لوں رانی نے سے چینی میں کچھ بات کی وہ لوگ ہمیں ایک نیم تاریخ کمرے میں لے گئے جہاں ایک چینی لڑکی ہاتھ پاؤں سے بندھی سوفے پر پڑی تھی اس رانی کے کہنے پر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے اس کی عمر مشکل سے پندرہ سولہ سال ہوگی اسرانی چند منٹ تک اس سے چینی زبان میں کچھ سمجھاتا رہا مگر وہ لڑکی برابر سر ہلا کر انکار کرتی رہی آخر میں چیخنے اور کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی اسرانی نے گھونسا مار کر لڑکی کو نیچے گرا دیا اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا وہ فرش پر پڑی پڑی سسکنے اور وحشت زدہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگی اسرانی مجھے لے کر باہر آ گیا اس نے دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچا پھر میری طرف دیکھ کر بولا کل ہی تائیوان سے چھ لڑکیوں کا ایک بیج منگوایا ہے ہر دوسرے تیسرے مہینے نئی منگانی پڑتی ہیں ورنہ کاروبار نہیں چلتا کر کے لائی گئی ہے اس لیے دھندا بالکل نہیں جانتی ایک دم اناڑی ہے اسے کچھ مردوں کے حوالے کرتا ہوں تبھی سیدھی ہوگی اس کا گھر بہت عمدہ اور چھوٹی سی پہاڑی کی ڈھلوان پر واقع تھا وہاں سے ہانگ کانگ کا سارا منظر نظر آتا بیوی شاردا بہت ہی گھریلو اور سیدھی سادھی عورت تھی دو بچیاں تھیں بڑی پیاری اور معصوم ایک دس سال کی ہوگی اور دوسری کوئی بارہ تیرہ برس کی اس نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اس کا خاوند امریکہ میں کاروبار کرتا ہے اور سندھی ہے جنوبی امریکہ میں اس کا بہت بڑا دھندا ہے میری لڑکی کے دو بچے بھی ہیں وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں لڑکا کوئی نہیں ہے میں نے پوچھا لڑکا نہ ہو تو مکتی کیسے ہووے کہہ کر وہ زور سے ہسا دو لڑکے ہیں مگر دونوں سیانے عمر کے ایک کو فلپائن میں بزنس کر کے دے دیا ہے اور دوسرا جاپان میں ہے پی کے وہ چہکنے لگا بھگوان نے سب کچھ دیا ہے مجھ کو شاردا اس کے قریب بیٹھی ہماری باتیں سنتے پیلے رنگ کے اون سے ایک سویٹر بن رہی تھی تھوڑی دیر بعد شاردا نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لا کر مجھے دکھائی ایک خوبصورت بے عقل لڑکی ایک موٹے تاجر کے ساتھ کھڑی تھی دونوں کے چہروں پر وہ حماقت جو صرف شادی کے ابتدائی دنوں میں نظر آتی ہے تبھی وہ ہنس کر بولا پینتیس سال ہوئے میں ہانگ کانگ آیا تھا دو سو ڈالر لے کر آج دو کروڑ سے زیادہ کی جائیداد ہے میرے پاس تم ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر بیٹھے ہو ہانگ کانگ دو گھنٹے میں چین کے پاس جا سکتا ہے میں بے وقوف نہیں اسرانی بولا اسی لیے تو میں نے اپنی فرم کا صدر دفتر منیلا میں کھول رکھا ہے سکھداس کواس کو انچارج بنا کر باقی سب بندوبست ایسا ہے کہ میں بھی ہانگ کانگ سے دو گھنٹے میں جا سکتا ہوں ایک عجیب مقدس مسرت آمیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی وہ بڑے اطمینان سے اپنے پیٹ پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں کھانا کھا کے ہم کافی پی رہے تھے کہ دیوار گھڑی نے دس بجائے رانی کے منہ سے نکلا ارے کافی کی پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری اس نے جلدی سے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا شاردا دوڑی دوڑی دوسرے کمرے میں گئی اور دوڑی دوڑی واپس آئی اس کے ہاتھ نیتا درتا بہت سے رومال پکڑے کھڑے تھے شاردا نے جلدی سے وہ رومال اسرانی کے گھٹنوں پر رکھ دیے میں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں اس رانی کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا نہ صرف چہرہ بلکہ اس کی ہتھیلیاں بھی بھیگ گئی تھیں جلد ہی وہ رومال لے کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا مگر آنسو تھے کہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ابلتے چلے آ رہے تھے میں حیرت سے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ رومال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ تم سے باتیں کرتے ہوئے مجھے تو خیال ہی نہیں رہا خیال نہیں رہا کیا خیال نہیں رہا یہی کہ وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کون سا وقت وہ کچھ دیر چپ رہا پھر اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا مجھے اس دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اگر کوئی تکلیف ہے تو یہی جو ہی رات کے دس بجے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کبھی گھنٹہ بھر کبھی دو گھنٹے کبھی تین گھنٹے میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں مگر کیوں کیا معلوم امریکہ تک تو ہو آیا ہوں ان آنکھوں کے علاج کے لیے مگر کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوئی کسی ڈاکٹر کو میری بیماری کا پتہ نہیں چل سکا کیا ہوتا ہے بس آنسو بہتے ہیں بس آنسو بہتے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کی آنکھیں رو رہی تھیں آنسو گالوں پر بہ رہے تھے اور وہ بار بار رومال لگا کر اپنی آنکھوں کو خشک کرتا آنسو بہ کر نکلتے چلے آ رہے تھے یکایک مجھے اس میں بھیگا آنسو میں تر چہرہ ایک ایسی لاش کا چہرہ دکھائی دیا جو پانی میں ڈوبی ہوں پھر دور کسی گہرے کنویں میں سے مجھے ایک لڑکی کی چیخیں سنائی دینے لگی شاید یہ آنکھیں احتجاج کرتی ہیں کیا وہ آنکھیں پہنچتے پہنچتے میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہو تم میں نہیں سمجھا کچھ نہیں یہ وہ بیماری ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے میں نے سر پر ٹوپی رکھ کر اسے سلام کیا اور اسرانی اور اس کی بیوی کو حیران اور ششدر چھوڑ کر باہر نکل آیا کہبا خانے کی لڑکی اب ہنس رہی تھی